ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون اور تم اپنے اموال آپس میں ناحق نہ کھاؤ اور نہ معاملہ حکام تک اس غرض سے پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ ناجائز طور پر جانتے ہوئے کھا جاؤ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر کھانے سے منع فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر قاضی رشوت لے کر ناحق فیصلہ کر دیتا ہے تو اس فیصلے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ آیت اس آدمی کے بارے میں ہے جس کے ذمے کسی کا مال ہو اور مال والے کے پاس کوئی دلیل نہ ہو اس لیے وہ آدمی انکار کر بیٹھے اور معاملہ حاکم کے پاس لے جائے تاکہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے اور حرام کھانے پر تلا ہوا ہے فائدہ لوگوں کا مال حرام طور پر کھانے کی بہت سی شکلیں ہیں جیسے کسی کا مال غصب کر لینا چوری کرنا امانت میں خیانت کرنا سود کھانا جوا کا مال کھانا خرید و فروخت میں دھوکہ دینا ایسے کام کی اجرت جسے ٹھیک سے نہیں کیا عبادت پر اجرت لینا زکوٰۃ صدقہ وقف اور وصیت کا مال ناحق کھا جانا یہ اور اس قسم کی وہ تمام صورتیں جن میں لوگوں کا مال ناحق کھایا جا رہا ہو وہ عقل حرام ہے اور کسی طرح بھی جائز نہیں ہے